أجمعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا اوپر فرمایا کہ قرآن پاک اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ایسی نعمت ہے ایسی نعمت ہے نعمت کی قدر ہوتی ہے اس کی نایابی سے کہ یہ کہیں سے نہیں مل سکتی ہے کسی بازار میں نہیں مل سکتی قرآن وہ نعمت ہے جو کہیں سے نہیں مل سکتی اور قرآن اللہ کا وہ خاص انعام ہے جو انسانوں پر ہوا ہے کہ کوئی اس کو بنا نہیں سکتا ہے اوپر آیا تھا کہ قرآن پاک نے کس طرح کھول کھول کر کے چیزوں کو بیان کیا منافقوں کی دو مثالیں دیں کیوں دو دیں اس لیے کہ ان کی قسمیں دو تھیں ان مثالوں سے جو بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کے دل کے اندر بات اترتی ہے لیکن جو نہیں سننا چاہتے نہیں ماننا چاہتے ان کو قرآن سے ہدایت کیوں نہیں ملتی فرمایا وہ ان مثالوں کی مذاق اڑاتے ہیں دو مثالیں دی نا اوپر مسلحم کا استوقد نارا یہ ایک مثال ہے کٹر قسم کے او سسي من منسما یہ دوسری مثال جو شک میں مبتلا ہیں کنفیوژن میں کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ ہوا نہیں ہوا ہوگا نہیں ہوگا یہ دو قسم کی مثالیں بیان فرمائیں تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہیں ان کو ہدایت کیوں ملتی ہے اور جو نہیں مانتے وہ ہدایت سے کیوں محروم ہوتے ہیں کائنی سے حساب لگا لو جو مانتے ہیں وہ ان مثالوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ کیا عجیب باتیں ہیں بارش کی مثال پیش کی جا رہی ہے روشنی کی مثال پیش کی جا رہی ہے اس سے کیا ہو جائے گا ان ان اللہ لا يضرب بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں شرماتا ہے وہ ان يضرب کہ وہ بیان کرے مثالیں ہاں ایک ایک مثال بیان کر کے بات کو سمجھاتا ہے مثلا ما کسی بھی چیز کی مثال ہو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال ہو بعودتاً فما فوقہا مچھر کی مثال بیان کرے فما فوقہ یا اس سے بھی اوپر کی چیز مثال کی چیز مثال کے طور پر پیش کریں مچھر سے اوپر کی چیز بڑی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی چیز کیسے ہو سکتی ہے جس طرح اوپر روشنی کی مثال بیان کی آسمان کی مثال دوسری چیزوں کی مثال یہ بڑی ہے چھوٹی چیز کی بھی مثال پیش کر سکتا ہے چھوٹی چیز کی مثال کس طرح مچھر سے کم درجے کی کوئی چیز ہو اللہ اس کو مثال کے طور پر پیش کرے اور مقصد کیا ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے کہ مثال سے بات سمجھ میں آئے لیکن انسانوں کے دو طبقے فما فعم الدین امنو تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے فیا تو وہ جانتے ہیں ان کہ وہ الحق من رب برحق مثال ہے ان کے رب کی طرف سے یہ صحیح مثال ہے لیکن جو ایمان نہیں لاتے وہ وہ ام اللہ کا فرو اما اس کے معنی بھی سمجھ لیں رہے وہ لوگ آگے دے دو ہاں ٹھیک ہے وہ الدین کا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہاں، ٹھیک ہے بیٹے آپ ایک ہی رکھو اسی کے ساتھ میرے والا کاٹ دو اصل میں فون پر بھی کچھ لوگ سن رہے ہیں اس وجہ سے بیچ میں ڈسٹرب ہوتے ہیں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں ان اللہ يستحی ان یضرب مثلا بے شک اللہ تعالیٰ يستحی نہیں شرماتا ہے ان یضرب کہ وہ پیش کرے بیان کرے مثلا کوئی بھی مثال بعودتاً یہ ماں کیا ہے مثل کے بعد یہ مزید تاکید ہے کوئی بھی مثال بعودتاً مچھر کی ہو فما فوقہا یا اس سے اوپر کی چیز کی ف تو ماں اس چیز کی فوقہا جو اس کے اوپر ہے اس سے اوپر اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو ان مثالوں سے بات سمجھاتا ہے لیکن نتیجہ الگ الگ فم الدین امنو تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے فیا تو وہ جانتے ہیں انح الحق کہ یہ برحق مثال ہے مر رب ان کے رب کی طرف سے وہ ام الدین اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بحاذا مسئلہ کیا ارادہ کیا اللہ نے لحاظہ اس سے مثلا بطور مثال پیش کر کے اللہ چاہتا کیا ہے اور جب اس طرح اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں کیا فائدہ ان مثالوں کا آگے مکھی کی ایک مثال آ رہی ہے کہ جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو ان میں تم مکھی کے برابر بھی طاقت نہیں ہے تو وہ لوگ جو اس کی مذاق اڑائیں گے مکھی کی مثال کیا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ عرب اس کو بھی عیب سمجھتے تھے کہ بڑا آدمی چھوٹی چیز کی مثال پیش کرے تو یوں اعتراض کرتے تھے قرآن پر اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کرنے کی جو لوگ اس طرح نون میں نقطے نکالتے ہیں ہندی کی چندی کرتے ہیں بال کی کھال اتارتے ہیں ان کو ہدایت نہیں پھر ان کو قرآن سے بھی گمراہی ملتی ہے تو آیت ایک ہی ہوتی ہے مثال ایک ہی ہوتی ہے مگر کچھ اس سے گمراہ ہوتے ہیں کچھ اس سے ہدایت پاتے ہیں ید بھی کثیرا ید گمراہ کر دیتا ہے وہ بھی انہی اسی مثال سے اسی کلام سے کثیرن بہت ساروں کو ویاہ دی اور ہدایت دیتا ہے بھی اسی مثال سے کثیرن بہت ساروں کو یعنی یہ تمام ان اشکالوں کا جواب ہوا جو اوپر تھا کہ قرآن سے اگر مومنوں کو ہدایت ملتی ہے تو ان الدین کفر ان کو کیوں نہیں مل رہی ہے ومین یقول وامنا بلّہ منافقوں کو کیوں نہیں مثال میں ہدایت مل رہی ہے کہا بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ایک ہدایت حاصل کرتا ہے دوسرا اسی سے گمراہ ہوتا ہے تو پھر اگر وہ گمراہ ہو رہا ہے تو اس میں اس کا قصور کیا ہے جواب وما يضل به اور گمراہ نہیں کرتا اللہ بھی اس کے ذریعے سے الا الفاسقین مگر ان لوگوں کو جو فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں اور کون ہیں وہ الذين ينقضون عهد الله الذين جو ينقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو من بعد میثاقه اس کے پکا کرنے کے بعد کون سا وعدہ کیا اللہ سے ایک تو ہم سب اس کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب کائنات نہیں بنی تھی اور انسان یہاں نہیں آیا تھا اس سے پہلے ان تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے پروردگار نے اپنا تعارف کرایا انسانوں کی روحوں کو عقل و دانش عطا فرمائی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں سب نے کہا تو ہمارا رب ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر اپنے مالک کی کچھ نہ کچھ پہچان موجود ہے کچھ نہ کچھ اس کا تعارف موجود ہے اس کے دل کے اندر تو اس وہاں وعدہ کیا مگر دنیا میں آ کر اس وعدے کو توڑ دیا اور دوسرا جو انسان کلمہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے تقاضوں پر نہیں اترتا ہے وہ بھی وعدہ توڑ رہا ہے اور تیسرا وہ آدمی جس کے دل کے اندر اللہ آتا ہے اور بار بار اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں مگر وہ اس سے باز نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب بھی یہ وعدہ توڑتا ہے یہ طبقہ ہے جو گمراہ ہوتا ہے قرآن سے وہ مَا أَمَرَ امر اللہ بھی وہ اور وہ کاٹتے ہیں ما اس چیز کو امارا حکم دیا اللہ اللہ نے بھی اس چیز کے بارے میں ایو صلاح کہ اس کو جوڑا جائے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں رشتہ داری کو جوڑ کر رکھو پڑوسیوں کو جوڑ کر رکھو اور عبادت کو اللہ کے ساتھ جوڑو کسی اور کے ساتھ نہ جوڑو جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں وہ یو سیدو نفل اور زمین میں فساد مچاتے ہیں الخاسرون یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے یہ طبقہ ہے برباد ہونے والا کئی امواتا فرون اللہ اکبر وہ جو اوپر کہا تھا اے ساری دنیا کے لوگوں اپنے مالک کی عبادت کرو اس مالک کو مان جاؤ اسی انسان کی حص کو جگایا جا رہا ہے اے نافرمان انسان کچھ سوچ تو سہی کئی فتح فرون کیسے انکار کرتے ہو تم باللہ اللہ کا وم تم امواتا کن تم ابھی میں نے بتایا تھا ہو کبھی اس کے معنی تھے بھی ہوگا تم امواتا اور تم تھے کیا تھے تم امواتن مردہ تھے تم نہیں تھے تم کو پیدا کس نے کیا اللہ نے پیدا کیا فاحیا کم تو اس نے تم کو زندہ کیا ثم یمیتکم ہر انسان مانتا ہے پہلے نہیں تھا اللہ نے اس کو پیدا کیا ثم می تو کم اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سارے کے سارے انسان مر جاتے ہیں کوئی موت سے بچ نہیں سکتا کیسے اس مالک کا انکار کرو گے حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا ثم می تو کم پھر وہی تم کو موت دے گا ثم میوحی کم یہ دو باتوں کو سب مانتے تھے پہلے نہیں تھے اللہ نے پیدا کیا یہ بھی صحیح اور پھر ایک وقت میں مار دے گا یہ بھی صحیح تیسری بات تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن جب پہلی دو باتوں کو مانتے تو سمجھو تیسری بھی طے شدہ ہے سم یحییکم پھر وہ تم کو زندہ کرے گا پھر وہ تم کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا سم الیہ ترجعون پھر اسی کی بارگاہ میں تم کو پیش کیا جائے گا جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے پھر تم اس کا انکار کر کے کہاں جاؤ گے کون سے در پر جاؤ گے تم نے کیا اپنا کوئی انتظام کر رکھا ہے ہو اللہ دِی خالہ قالقم اس مالک نے جس نے تم کو پیدا کیا اس کی مہربانی تو دیکھو اس نے خالی تم کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پوری کائنات بھی تمہارے لیے بنائی ہو اللہ وہی تو ہے اللہ دی جس نے خالہ کا پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں جمیان ساری کی ساری ساری چیزیں اس نے پیدا کی ثم مستوا علاسما یہ ساری زمین کی چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئیں اور انسان کے لیے ہونے کا مطلب کچھ اس کے کھانے کے لیے کچھ اس کے لگانے کے لیے کچھ اس کے دیکھنے کے لیے کچھ اس کے چلنے کے لیے انسان کے فائدے کے لیے یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز اس کے کھانے کے لیے ثم مستوا پھر اس نے توجہ فرمائی السما آسمان کی جانب زمین بنائی انسانوں کے لیے پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی فسوا تو ان کو درست کر دیا ٹھیک ٹھیک بنا دیا سب سماوات سات آسمان وہ ہوا بھی کل شی ان عالم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے آسان لفظوں میں آئے انسان کیسے تو اپنے مالک کا انکار کرے گا پیدا اس نے کیا موت بھی وہ دے گا اور یہ ساری کائنات اس نے تیرے لیے بنائی یہاں سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا آگے پھر انسان کی ایک حص کو جگایا جا رہا ہے تم اپنے مالک کا انکار کرتے ہو لیکن جب انکار کرتے ہو تو صرف اسی کو نہیں بھولتے ہو پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو اپنے مرتبے اور اپنے مقام کو بھی بھول جاتے ہو تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا تیرا مرتبہ کیا ہے انسان یہ تو پہچان تو تو مسجود ملائک ہے فرشتوں کو تیرے سامنے جھکایا گیا تو پوری کائنات کا سردار اشرف المخلوقات اللہ کا نائب اللہ کا خلیفہ اتنے اونچے مرتبے پر ہو کر پتھروں کے آگے سر ٹیکنے لگ گیا کن کن چیزوں کے آگے جھکنے لگ گیا اس کے لیے انسان کی اصل منزل بتانے کے لیے وہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ جب سارے فرشتوں کو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا وہ عید اور جب اور اس سے پہلے جب بھی یہ عید کا لفظ آئے گا تو پوشیدہ ہوگا یاد کرو اور یاد کرو عید جب قالا کہا ربو کا آپ کے رب نے لملا فرشتوں سے انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً جانشین میں اپنا ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں زمین میں قالو انہوں نے کہا آتا جالو کیا تو بنائے گا فیحا اس میں میں یفسد فیحا جو فساد کرے گا فیحا اس میں زمین میں فرشتوں سے کیا ہوں کہا اللہ نے نعوذ باللہ کوئی فرشتوں سے مشورہ نہیں کرنا تھا اور نہ اللہ کو کسی مشیر کی ضرورت ہے ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنا ہے فرشتوں سے کہا ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنے تحفظات پیش کریں تو ان کا ان کو جواب دیا جائے کہا اس کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد مچائے گا سوال یہ ہوا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا یہ فساد مچائے گا جن عناصر سے انسان کو پیدا کیا اور جن مقاصد سے انسان جن مقاصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ان تمام کو دیکھنے سے یہ لگتا تھا کہ اس سے فساد ہوگا زمین میں چونکہ یہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے تو جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے وہ تو فساد مچائے گا فرشتوں کے اندر تو گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ یسفہ صفا کا یسفی کو بہانا و یسفی کو اور بہائے گا یہ ادما خون کو و نح سب اور فرشتوں نے عرض کیا عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تیری عبادت میں اس لیے دوسری مخلوق پیدا کر رہا ہے وہ ننونصب سب اور ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدی کا آپ کی تعریف کے ساتھ دیکھیے یہ دو لفظ بار بار آئیں گے ایک تسبیح اور دوسرے حمد تو تسبیح کا مطلب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مالک ہر عیب سے پاک ہے اور بحمدی کا کا مطلب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک صفت کے لائق اسی کی ذات ہے ون نقدی اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں حمد کے بعد اور تسبیح کے بعد نقدسو اس کے معنی تیرے مرتبے کو بیان کرتے ہیں تیرے جلال کو بیان کرتے ہیں تیری عظمت کو بیان کرتے ہیں و نقد سلک اور ہم تیرے لیے پاکی کو بیان کرتے ہیں قالا انی عالم مالا تعلمون اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تو مخلوق جو نئی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے اس سے کیا مقصود ہے فرمایا وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تم عالم الغیب نہیں ہو قالا انی عالم فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے وعلم آدم الاسماء کلہا فرشتوں کو اطمینان قلب ہو جائے کہ یہ جو نئی مخلوق ہے یہ وہ کام کرے گی جو ہم نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک دوسرا منظر وعلم اور سکھایا آدم آدم علیہ السلام کو الاسماء النام کلّہ سارے کے سارے کس کے نام کہا گیا فرشتوں کے نام کہا گیا انبیاء کے نام لیکن زیادہ مناسب وہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کی خاصیت بتائی گئی کہ اس چیز کا یہ فائدہ اس چیز کا یہ فائدہ اور یہ آدم علیہ السلام کے مزاج میں بات ڈالی گئی جو قیامت تک ان کی اولاد کو معلوم ہوتی رہے گی اور جتنے نئے نئے انکشافات ہوتے رہیں گے وہ اسی کا حصہ ہیں چونکہ یہ چیز فرشتوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس چیز کی یہ خاصیت ہے یہ انسان ہی معلوم کرتا ہے اور معلوم کیوں کرتا ہے اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ علامہ اور سکھایا آدم علیہ السلام کو الاسما خاصیات کلّہ ساری کی ساری ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو عالملہ تی فرشتوں کے سامنے ہم ان خاصیات کو اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ نہیں یہ ہم ضمیر مذکر کی ہے لیکن عربی میں جب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کے لیے جمع کی ضمیر اس طرح لاتے ہیں اللملائی کا تین چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے فقال امبی اونی تو پروردگار نے فرمایا امبی او خبر دو بتاؤ نی مجھ کو بھی اسما اولا ان تمام چیزوں کے نام ان کی خاصیت ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو قالو سبحانہ کا انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے لا علم کوئی علم نہیں لنا ہمارے لیے علامہ تنا مگر جو تو نے ہم کو سکھایا ان نقان ان تلال علی مطلب ہمیں تو تو نے چیزوں کی خاصیت بتائی نہیں چیزوں کے نام نہیں بتائے ہمیں تو تو نے عبادت کے طریقے بتائے تو ہم تو تیری عبادت جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو گیا ان کا انت العلیم بے شک تو ہی جاننے والا ہے اس نئی مخلوق کے کیا کام ہوں گے اور اس کے پیدا کرنے میں کیا بہتری ہے اور کیا وہ کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے وہ تو ہی جانتا ہے الحکیم تو حکمت والا ہے مطلب تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اگر تو نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے تو اس میں تیری حکمت ہے قال یا آدم و ام بھی اُم اہم اے آدم علیہ السلام انبی بتا دیجئے ہم ان کو بھی اسما اہم ان چیزوں کے نام ان کی خاصیت کوئی کہے کہ آدم کو تو سکھائے گئے اور فرشتوں کو سکھایا ہی نہیں گیا تو پھر مقابلہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی موجودگی میں سکھائے گئے چیزوں کی خاصیت بتائی گئی مگر انہوں نے اخذ کیا فرشتے نہیں کر سکے اس لیے کہ ان کے اندر وہ طاقت وہ کیفیت تھی ہی نہیں اور ان کو بتانا ہی یہی تھا کہ ان کو ایک نئی چیز دی گئی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے فلم ام اہم تو جب بتا دیا انہوں نے ہم ان کو بھی اسما اہم ان چیزوں کے نام خاصیت قالا علم اقلکم فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا انی عالم بے شک میں جانتا ہوں غی بسماوات غیبات چھپی ہوئی چیزیں اسماوات یا آسمانوں کی یعنی ولادی اور زمین کی زمین اور آسمان میں بے شمار چیزیں ہیں اے فرشتوں جو تم بھی نہیں جانتے ہو میں ہی جانتا ہوں وہ عالم اور میں جانتا ہوں ماں جو تم ظاہر کرتے ہو ماں کن تم تک تم اور جو تم چھپاتے ہو جو چیز تم کہو گے اے فرشتو میں وہ بھی جانوں گا جس کا تم اظہار کرو گے وہ بھی جانوں گا اور اگر کوئی چیز تم نہ ظاہر کرو چھپا کر رکھو دل میں میں اس کو بھی جانوں گا جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ نئی مخلوق ایسی چیز کی حامل ہے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب اب اشرف المخلوقات یہی ہے جب یہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکایا گیا تاکہ اس کا اشرف المخلوقات ہونا متعین ہو جائے وعید قلنا اور یاد کرو جب ہم نے کہا علمیکا فرشتوں سے اس جدو سجدہ کرو تم لی آدم آدم علیہ السلام کو فا سا جادو فا کے معنی ابھی بتایا تھا تو تو سجد و سجدہ کیا سب نے اللہ مگر نہیں کیا ابلیس ابلیس نے یہ کون تھا الجن جنوں کا باپ تو اس کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا اوپر قرآن پاک کے انداز سے معلوم ہوتا ہے گیارہ سور آراف میں کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں نہیں میرا حکم مانا اس کا مطلب کہ اس کو بھی حکم تھا کیوں جب بڑی مخلوق کو حکم تھا تو چھوٹی اس کے بیچ میں خود بخود ہی آ گئی تھی اور یہ فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا اگرچہ فرشتہ نہیں تھا کان من الجن یہ جنوں میں سے تھا وہ عوام میں مشہور ہے کہ فرشتوں کا استاذ تھا ایسی خامخواہ کی بات ہے اس نے نہیں سجدہ کیا ابا اکڑ گیا انکار کیا اس نے وہ برا اور وہ اکڑ گیا وہ کانا اور وہ تھا من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے دو معنی ہے ایک معنی کرتے ہیں بعض حضرات کہ ہو گیا کافروں میں سے میں نے ابھی بتایا کانا کے معنی ہونا اور ایک معنی ہے تھا تو دوسرا ترجمہ کرتے ہیں تھا وہ کافروں میں سے اگر تھا کا معنی کریں کہ آج تک جتنی عبادت کر رہا تھا گویا کہ وہ اندر سے کافر تھا وہ صرف بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا تھا اللہ کی رضا اس کا مقصود نہیں تھا اور دوسرا مطلب کان ہو گیا پہلے نہیں تھا لیکن اللہ کے اس حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا وہ کل نیا آدم اسکن ان کل جن اور یاد کرو اس منظر کو بھی ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن بس جائیں سکن یسکن بسنا آج بھی لکھتے ہیں سکونت کیا ہے جی آپ کی یعنی آپ بستے کہاں ہیں اسکن بس جائیں آپ انتا آپ بھی وضو کا اور آپ کی بیوی بھی الجنت جنت میں بیوی کا نام نہیں لیا حضرت حوا کیوں قرآن پاک کا یہی انداز ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سوا کسی کا نام نہیں لیتا ہے چونکہ عورت کا نام بھی پردہ چاہتا ہے آپ بھی بسیں اور آپ کی بیوی بھی بسیں الجنت جنت میں جنت کے لفظی معنی باغ میں وکلا منہا اور کھو تم دونوں کے دونوں منہا جنت میں سے راغا دن پیٹ بھر کر کے ہائی سشی تما جہاں سے تم چاہو جہاں سے چاہو جتنا چاہو جتنا چاہیں اتنا کھاؤ لیکن ولا تقربا اور مت قریب جاؤ ہادی ہی شاہ تھا اس درخت کے وہ کون سا درخت تھا وہ کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے صرف ایک امتحان تھا کہ فلاں درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا ہمارے ہاں مشہور ہے گندم کا درخت اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی یہ قصہ اسی طرح ہے بائبل میں بھی اسی طرح ہے لیکن ان کے مشہور ان کے ہاں مشہور ہے انگور لیکن مشہور ہی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ولا تقربا اور تم دونوں قریب بھی نہیں پھٹکنا ہاد ہی شجرتا اس درخت کے اگر قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا ف تو تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے حد سے بڑھنے والوں میں سے نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے آدم علیہ السلام رہنے لگے جنت میں لیکن کچھ عرصے کے بعد شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آگے اس کی تفصیل آئے گی کس طرح وسوسہ ڈالا شیطان تو وہاں سے نکال دیا گیا تھا اس نے دنیا سے ان کے دل میں ایک خیال پیدا کیا اور کہا کہ نہیں اس درخت سے آپ کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جو اس کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے اس کو اللہ کا دیدار حاصل رہتا ہے تو اس لیے آپ کو منع کیا اگر آپ کھاؤ گے تو آپ بھی ہمیشہ رہو گے اس طرح آدم علیہ السلام کو اس نے بہکا دیا قرآن نے کہا فعض اللہ تو شیطان نے پھسلایا ہما ان دونوں کو بائبل میں چونکہ یہ قصہ اس طرح مشہور ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت ہوا کے دل میں اور انہوں نے تیار کیا آدم علیہ السلام کو قرآن اس پر رد کر رہا ہے کہا نہیں دونوں کو از اللہ پھسلایا شیطان نے ہما ان دونوں کو و شیطان نے انہا اس سے اس سے مطلب جس جنت میں رہ رہے تھے وہاں سے پھسلایا وہاں سے وہ پھسلا کر نیچے لے آیا ف ہما اور نکالا اس نے ہما ان دونوں کو مما اس میں سے کانا تھے وہ فی ہی جس میں وقلنا اور ہم نے کہا یہ بھی تو اترو درخت کا منع کیا تھا کھانے کو تم نے کھا لیا اترو یہاں سے بعض لباس ان ادو تم میں سے بعض لباس ان بعض کا ادو ان دشمن ہوگا بعض سے مراد کون ہے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ابلیس اور اس کی ضروریت تمہاری دشمن اور تم اس کے دشمن اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ولاکم اور تمہارے لیے فی الارد زمین میں مستقر قرن ٹھہرنے کا مقام ہے ایک لمبے عرصے تک تم ٹھہرو گے و متعاون اور زندگی حاصل کرنے کا سامان ہے الہین ایک مدت تک ایک زمانے تک تم رہو گے دنیا میں اور پھر اگر کوئی پھسل گیا وہاں بھی جا کر کے اللہ کے حکموں سے تو سمجھو اس کو دیس نکالا دے دیا گیا آج کے بعد وہ واپس جنت میں نہیں آئے گا لیکن اگر وہ کچھ دن رہے گا دنیا میں اور اللہ کے حکموں پر چلے گا تو واپس پلٹ کر اسی جنت میں آ جائے گا یہ تھوڑی دیر امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے ورنہ پھر واپس اپنے باپ کی جاگیر حاصل کر لے گا آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی اور ان کو کہا گیا یہاں سے نکلو تو کیا اسی خطا کے ساتھ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا آگے ہم پڑھیں گے کہ نہیں خطا وہیں معاف ہو گئی لیکن کہا گیا کہ چونکہ اس کے کھانے کا یہ اثر ہے کہ یہاں جو آپ کو اب نہیں رہنا ہے اور آپ کو پیدا بھی دنیا کے لیے کیا گیا تھا اس لیے آپ یہاں سے چلیں تو گویا یہاں ترتیب تو یوں ہوئی کہ پہلے نکالے گئے اور اس کے بعد توبہ کا اب ذکر ہے لیکن دوسرے مقام کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ ترتیب مقصود نہیں ہے توبہ قبول وہیں ہو گئی لیکن اس کا اثر یہ تھا کہ وہاں سے جانا تھا فتح کا آدم من ربی اور وہ جو عوام میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں آ کر روتے رہے اور ساری دنیا میں گھومتے رہے تو وہ عوام میں ہی مشہور ہے کوئی مضبوط دلائل اس کے پیچھے نہیں ہے فتح کا تو حاصل کیا آدم و آدم علیہ السلام نے میر ربی ہی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات حاصل کیے فتح علیہ تو اللہ نے ان پر توجہ فرمائی ان کی توبہ قبول فرمائی سورہ آراف میں آ رہا ہے وہ کلمات کیا تھے ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا وطر ہم نہن من اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے خطا ہو گئی اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے اور یہی ان کی ضروریت کے لیے پیغام ہے کہ جس سے بھی خطا ہو جائیں ان کلمات کے ذریعے سے جو اللہ نے اپنے قرآن میں اتارے نیک بندوں کی زبان پر جاری کیے ان کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا ان نہ الرحیم بے شک وہی تو اطواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے اللہ بتو منہا جمیاں ہم نے کہا یہ بھی اترو منہا اس میں سے جمیان سب کے سب اس سے معلوم ہوا کہ نہیں وہ اوپر کہا تھا کہ تم کو اترنا پڑے گا اس کے بعد توبہ قبول ہوئی اب فرمایا جا رہا ہے کہ اترو منہا اس میں سے جمیان سب کے سب سب کے سب اور تم سب اترو یہ سب کس کے لیے کہا جا رہا ہے وہاں تو دو ہی ہیں آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام پھر سب کو کیوں یعنی آپ بھی اور آپ کی ضروریت بھی فعما یاتی تیم اب سنو آگے کیا ہوگا جب دنیا میں جاؤ گے فعما تو جب جب بھی اما اگر ہوگی یہ بات یا آئے گی کم تمہارے پاس یہ جب بھی اما ہو تو اصل میں ہوتا ہے انما اور اس کے بعد یا تین مزارے کے سیرے میں تاکید ہوتی ہے اگر یہ بات ہوگی یا آئے گی کم تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن طبیع تو جو کوئی پیچھے چلے گا ہدا یا میری ہدایت کے تم جاؤ دنیا میں میں تم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا تمہاری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا کتابوں کو اتاروں گا تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولاحم یا زنون اور وہ غمگین نہیں ہوں گے اور جو نہیں اس کو مانے گا ولدین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ کدبو بھی اور ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا میری طرف سے ہدایت آئی آیتیں آئیں انہوں نے نہیں مانا الائ کا النار یہ جہنمی لوگ ہیں یہ آگ میں رہنے والے ہیں ہم فیا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس کا مطلب آج ان کو دیس نکالا دیا گیا اب وہ کبھی پلٹ کر جنت میں نہیں آ سکیں گے انسان کو اس کا مرتبہ یاد دلایا کہ تمہارا مرتبہ اور مقام کیا تھا تم کہاں چلے گئے تمہیں تو اللہ کا نائب نائب سے مراد اللہ کی کائنات میں تمہارے برابر کسی کا مرتبہ نہیں اور اللہ کے حکموں پر چلنے والے اور اللہ کے حکموں کو دنیا میں نافذ کرنے والے یہ معنی خلیفہ کا یہ تمہارا مرتبہ اور مقام تھا اور تم پتھروں کے آگے جھک گئے اے انسانو تمہیں ہوا کیا یہاں سے آگے یہ انتالیس آیتیں ہوئیں یہاں سے آگے تقریباً اس پارے کے ختم بلکہ اگلے پارے کے پاؤ تک تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے اس سے پہلے اس طبقے کا جن کو ہدایت ملی تھی یعنی یہودیوں کا چونکہ ان کو کتاب دی گئی تھی مگر وہ کتاب کے تقاضوں پر نہیں اترے تو ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا جا رہا ہے کیوں تین مقصد ہیں اگر ہم وہ سمنے رکھیں گے تو آیتیں سمجھ میں آئیں گی ورنہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے قصے پڑھ کر کے ہنستے رہتے ہیں بڑے بیوقوف تھے وہ ارے تم اپنے آپ کو تو دیکھو تمہارا کیا حال ہے پہلے نمبر پر اس لیے کہ اور کوئی مانے یا نہ مانے بنی اسرائیل سے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے تم تو مانو چار ہزار نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر ایک روایت کے مطابق جو اوپر فرمایا تھا کہ اگر میری طرف سے ہدایت آئے گی جو ہدایت پر چلے گا تو اس ہدایت کا انتظام ان کے لیے کتنا ہوا چار ہزار نبی آئے اس کے باوجود کوئی انکار کر دے اللہ اکبر اور کوئی مانے نہ مانے میرے آخری پیمبر کو اور میری اس کتاب کو اے یہودیو تم تو مانو تم تو سمجھو دوسری بات یہودی چونکہ دنیا بھر میں پڑھے لکھے لوگ تھے جب قرآن نازل ہوا تو ساری دنیا یہودیوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ طبقہ کیا کرتا ہے اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اگر یہ سچا کلام ہے تو اس طبقے کو ماننا چاہیے یہ طبقہ مانے گا تفصیل کے ساتھ یہودیوں کی نافرمانی کے قصے بتائے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہودی گرتے گرتے گرتے اس سطح تک گر چکے ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی مانے مگر یہودی ماننے والے نہیں ہیں یہ وہ گرنے والا طبقہ ہے ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوگی یہ دو وجہ تیسری وجہ جو اہم وجہ ہے وہ کیا ماننے والے مسلمان ان کو بتایا جائے گا بڑی تفصیل کے ساتھ اب تمہیں دنیا کی امامت ملی ہے اور پوری دنیا میں یہ پیغام تم نے پہنچانا ہے ہم نے تم سے پہلے یہودیوں کو دیا تھا وہ پھسل گئے اور انہوں نے میرے پیغام کا حق ادا نہیں کیا اب ان سے لے کر کے تم کو دے رہا ہوں اور وہ جن راہوں سے گمراہ ہوئے تھے ان کو اچھی طرح سمجھ لو کہیں تم بھی ان کے طریقے پر گمراہ نہ ہو جاؤ اور دوسری صورت کے شروع میں عیسائیوں کا تذکرہ ہوگا وہاں بھی یہی تین باتیں ہیں پہلے نمبر پر عیسائیوں کو دعوت دوسرے نمبر پر ان کی کمزوریاں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مانتے فرمایا یہ گرتے گرتے وہاں پہنچ چکے ہیں کہ ساری دنیا بھی مانے مگر یہ ماننے والے نہیں ہیں اور تیسرے ماننے والوں کو بتایا جائے گا کہ ان راہوں سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں تم ان راہوں سے گمراہ ہونے سے بچنا اور یہ چالیس قسم کی باتیں یہودیوں کے بیان کی جائیں گی ایک صاحب نے کتابیں لکھ ڈالی یہودیوں کی چالیس بیماریاں چالیس باتیں ہیں ان ان باتوں میں وہ پھسل گئے تھے ان باتوں میں تم بچنا تم نہ پھسلنا اور چونکہ ہمارا یہ دورہ ہے جلدی جلدی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی چالیس بیماریاں آج ہی آ جائیں یا بنی اسرائیل او اسرائیل کے بیٹے اذکرو نعمتی یاد کرو میری ان نعمتوں کو اللہ تی انعامت علیکم جو میں نے انعام کی علیکم تم پر کتنی نعمتیں ہوئیں جو یہودیوں کی تاریخ سے واقف ہوگا اس کو معلوم ہوں گی اور کچھ نعمتیں اللہ آگے تفصیل سے تذکرہ کرے گا وہ اوفو بیاہدی اور پورا کرو تم بیاہدی میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اور وہ کون سا وعدہ تھا یہودیوں کا سب سے بڑا وعدہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار لیا اور آج بھی ان کی بائبل میں موجود ہے کہ جب آخری پیمبر آئیں گے تو تم ان کو ماننا جب آخری کتاب اترے گی تو تم اس کو ماننا تم میرے وعدے کو پورا کرو اوفی میں پورا کروں گا بیادی کم تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا دنیا میں میں تم کو امن و سکون اور سلام تھی اور سرداری عطا کروں گا اور آخرت میں جنت دوں گا وہ یا فرحبون اور مجھ ہی سے ڈرو میرے وعدے کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے ڈرو کیوں یہودی دنیا کے مفادات سے ڈرتے تھے اور یہ بات ہم سور قصص میں پڑھیں گے جتنے لوگ اللہ کے دین کو نہیں مانتے صرف دنیا کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر دین کو مانیں گے نتخطف من نردینا ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے پھر جھوٹ نہیں چلے گا بےمانی نہیں چلے گی دھوکہ نہیں چلے گا پھر فراڈ نہیں چلے گا پھر تو سچے دین پر سچ بولنا پڑے گا اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے دین کو نہیں مانتے تھے فرمایا مجھ سے ڈرو ان چیزوں سے نہ ڈرو وہ آمین انزل تو اور ایمان لاؤ تم بیما اس چیز پر انزل تو جو میں نے اتاری مصدق لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے لما اس چیز کی معکم جو تمہارے ساتھ ہے یہ بڑی اہم بات ہے قرآن پاک تمام مذہبی کتابوں کو جھوٹا نہیں کہتا ہے بلکہ کیا کہہ رہا ہے مصدقن سچ ماننے والا ہے ان کتابوں کو جو تمہارے پاس ہیں یہودیوں کے پاس تورات تھی اس کو سچ مان رہا تھا عیسائیوں کے پاس انجیل تھی اس کو سچ مان رہا تھا اور سچ کیا کہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے نازل کیا تھا مگر اس میں تم نے ملاوٹ کی ہے ولا تکون اولا کا فرین بھی اور مت ہو جاؤ تم اے یہودیو اولا کا پہلے کفر کرنے والے بھی اس کے بارے میں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھنی ہے یہودیوں کو جو دعوت دی گئی وہ تو مدینہ پہنچنے کے بعد دی گئی تو ان سے پہلے تو مکہ کے لوگ کافر ہو چکے تھے منکر ہو چکے پھر یہودی اگر انکار بھی کریں گے تو کفر کے امام کیسے بنیں گے نہیں پڑھے لکھے طبقے میں یہودی ہی سب سے بڑے پڑھے لکھے تھے اگر یہودی انکار کرے گا تو پوری دنیا جو ان کے پیچھے کھڑی تھی وہ اس لیے انکار کر رہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں نے انکار کیا ہے اگر یہ دین سچا ہوتا تو یہودی مانتے اب یہودیوں کے کافر ہونے کی وجہ سے جو پیچھے کافر ہوں گے تو ان سب کے لیے یہ کیا بن گئے امام بن گئے اسی کو کہا ولا تکون اور مت ہو جاؤ تم اولا پہلے پہلے کافر بھی اس کا انکار کرنے والے ولا تشترو اور مت بیچو تم بھی آیاتی میری آیتوں کو سمن قلیلہ تھوڑی قیمت کے بدلے میں تھوڑی قیمت کے بدلے میں مطلب تم دنیا کے مفاد کے پیچھے میرے قرآن کو نہ بیچو بیچنے کا مطلب اس کو نہ چھوڑو اس پر ایمان لانے سے پیچھے نہ ہٹو دنیا کے مفادات کی وجہ سے اور دوسرے معنی جو تورات میں آیتیں میری موجود ہیں جس میں میرے نبی کا تذکرہ بھی ہے تم ان آیتوں کو چھپاتے ہو صرف دنیا کے مفاد کے پیچھے سمناً قلیلہ تھوڑی قیمت تھوڑی سے مراد نہیں کہ کم پیسے لیے زیادہ لو بلکہ مطلب ہے کہ کمینی دنیا اگر ساری دنیا ایک آیت کے بدلے میں ملے تو وہ بھی تھوڑی ہے ویافت تکون اور خاص تم مجھ ہی سے ڈرو ولا تلبس الحق بالباطل یہودیوں کی یہ سب سے بڑی خرابی تھی وہ کیا کرتے تھے سچ اور جھوٹ کو ملا لیتے تھے ہاں جی یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنا ضروری ہاں ضروری بھی ہے اور نہیں بھی ضروری ہے ہاں جی روزہ رکھنا کیا اس کے بغیر بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے رہ بھی سکتا ہے نہیں بھی رہ سکتا ہے سچ اور جھوٹ کو ملا لیتے تھے فرمایا ملاؤ مت ولا تل بس الحق اور مت ملاؤ تم سچ کو بالباطلی جھوٹ کے ساتھ و تک تم الحق اور مت چھپاؤ تم سچ کو وان تم تالمون حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے پیچھے ایک کائنات کھڑی ہے کہ یہودی آج تک تذکرہ کرتے تھے ان چیزوں کا اب وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے واقیم الصلاح مانو اور مان کر کے دکھاؤ اور جب آدمی مانے تو مان کر کیسے پتا چلے گا یہ ماننے والا ہے نماز پڑھے نماز کے بغیر فرق نہیں سمجھ میں آئے گا الفرق بیننا و بین ان کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے ترک الصلاح نماز کا چھوڑنا واقیم الصلاح اور نماز قائم کرو یہاں بھی کہا قائم کرو جیسے پڑھنی ہے ویسے پڑھو وعت الزکا اور زکوٰۃ ادا کرو ورکا و ماراکئین اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ کا مطلب کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی عبادتوں میں یا تو قیام ہے یا سجدہ ہے آج بھی کہتے ہیں جی ماتھا ٹیکنا ہے یا کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ لیں گے لیکن رکو نہیں ہے بیچ کی عبادت یہ اس امت کا خاص امتیاز ہے مطلب مسلمانوں کے ساتھ ملو اور رکوع کرو جس طرح وہ رکوع کرتے ہیں جس طرح وہ عبادت کرتے ہیں اس طرح عبادت کرو اور بعد کہا رکوع کر کر کے پوری نماز مراد ہے اور سنو اے یہودیو آج تک تم لوگوں کو کہتے تھے نیک کام کرو آج اگر تم اس دین کو قبول نہیں کرو گے تو کیا تم ویسے نہیں بن جاؤ گے کہ دوسروں کو کہتے ہو نیکی کرو اور اپنے آپ کو بھول گئے جب خود نیکی کرنے کا نمبر آیا لوگوں کو کہتے رہے نیک بنو نیک بنو اپنے نمبر نیک بننے کا نمبر آیا بھول گئے اتا مرون کیا تم حکم کرتے ہو اناسا لوگوں کو بالبری نیکی کا و تن اور بھول جاتے ہو تم انفسکم اپنے آپ کو اپنے آپ کو بھول گئے اب نیکی کرنے کا نمبر آیا وہ ان تم تتلون الکتاب اور تم پڑھتے ہو کتاب کو اور کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں اور سب کو آج تک کہتے تھے نیک بنو اب خود نیک بننے کا نمبر آیا تو بھول گئے افلا تاقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اس لفظ کو بھی ہم سمجھ لیں کہ آفا یہ آ کا معنی ہم نے یاد کیا ہے کیا اور فا کے معنی تو لیکن عربی میں ہمیشہ آ پہلے آئے گا فا بعد میں آئے گا یہ عربی گرامر کا انداز ہے ہم فا کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو کیا لا لاتاقلون تم عقل سے کام نہیں لیتے سمجھتے نہیں ہو اتنے بھی نہیں عقل تمہیں وسطین و بے روا سالہ اور مدد حاصل کرو تم صبر سے وصلہ اور نماز سے اتنے بڑے بڑے عہدوں کو چھوڑنا آسان کام ہے کیا انسان بڑی گدی پر بیٹھا ہوا اور خاص طور سے مذہبی گدی وہ تو نوز باللہ اپنے آپ کو نائب خدا کہہ رہے تھے اس کو چھوڑنا آسان کام ہے کیا فرمایا اس کے لیے تم صبر سے مدد حاصل کرو ہمت سے کام لو صبر سے مراد ڈٹ جاؤ نیکیاں کرنے کے لیے صبر کے معنی نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جانا گناہ سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا اور جو مصائب آئیں اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا وہ اور نماز پڑھو نماز سے تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے گی تو تمہارے لیے بڑے بڑے عہدے چھوڑنا آسان ہو جائے گا وہ ان نہا اور بے شک نماز خود ایک بڑی چیز ہے وہ انہا اور بے شک وہ یعنی نماز لکبی بہت بڑی ہے انلخواشین مگر جھک جانے والوں پر عاجزی کرنے والوں پر کوئی مشکل نہیں ہے جس کے اندر آجزی کی صفت ہے جھکنے کی صفت ہے اس کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے ورنہ نماز بڑی مشکل چیز ہے آسان کام ہے بے نمازی سے پوچھو نماز کتنی مشکل چیز ہے دن میں پانچ مرتبہ زمین پر ماتھا رکھنا ناک رگڑنا آسان کام ہے لیکن جھکنے والے کس کو مانیں گے جن کی کمر جھک گئی ہے اللہ دین یا جو یقین کرتے ہیں ملاق و ربیم کہ انا کہ دیکھیے انا کا معنی ہم نے یاد کیا بے شک ان کے معنی کے قرآن میں تقریباً ہر جگہ بس یہ معنی طے ہے ان کے معنی بے شک اور ان کے معنی کے ان ہم ملاقو رب ہم کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں رب ہم اپنے رب سے جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے وہ ہیں جھکنے والے وہ ان ہم راجعون اور جن کو یہ یقین ہے ان کہ وہ الہ ہی اسی کی طرف راجعون پلٹ کر جانے والے ہیں ہے بہت چھوٹی بات لیکن بہت بڑی ہے یہ ساری بےمانی ساری بے دینی کی جڑ یہی ہے جس کو اللہ کے پاس جانے کا یقین ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا اس کو معلوم ہے جانا اس کے پاس ہے گناہ کر کے جاؤں گا کہاں لیکن جب یہ تصور کمزور ہوتا ہے اللہ کے پاس پیش ہونے کا وہاں سے گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے قرآن پاک کا ایک انداز ہے جب بھی لمبی بات کرتا ہے تو پہلے اس بات کی تلخیص کرتا ہے مختصر کر کے اس بات کو پیش کرتا ہے اس کے بعد اس بات کی تفصیل کرتا ہے اور اس کے بعد آخر میں اس بات کی کا نچوڑ پیش کرتا ہے یہ قرآن کا انداز ہر جگہ آپ کو ملے گا یہاں پر بھی چونکہ لمبی بات ہے اس یہودیوں کی تو اس رکو کے اندر اس پوری بات کی ایک جھلک دکھا دی گئی ان کو کہنا کیا ہے وہ سارا آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے اور پھر پہلے پارے کے ختم سے دو رکو پہلے دوبارہ اس کی تلخیص آئے گی یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہاں میں نے عرض نہیں کیا یہ معنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور بنی کے معنی بیٹے تو یا بنی اسرائیل کے معنی او یعقوب علیہ السلام کے بیٹو پورے یہودیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی چونکہ اولاد میں اس لیے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا آج وہ اسرائیل کے نام سے زیادہ مشہور ہیں ان کا ملک اسرائیل یا بنی اسرائیل او اسرائیل علیہ السلام کے بیٹو اذکرو کرو نعمتی یاد کرو میری ان نعمتوں کو اللہ تی جو تو میں نے انعام کی علیکم تم پر یاد کرو کیا کیا تم پر میں نے کرم کیا اس کو یاد کرو اور خاص طور سے کرم یاد کرو وانی فقدل تو العالمین اور اس بات کو یاد کرو فضلتکم میں نے تم کو فضیلت دی العالمین سارے جہانوں پر یہاں جہانوں سے مراد سارے انسانوں پر فرشتوں پر تو ہے ہی ہے باقی کائنات پر تو ہو گئی چونکہ وہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی تو جو ان کے راستے پر چل رہا اس کی بھی فضیلت ثابت ہے سارے انسانوں پر کیسے فضیلت تھی بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے زمانے کے لوگوں پر میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے جب تک ایمان والے نہیں تھے یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو اس دنیا اس دین کا پیغام پہنچانے والے یہودی تھے تو سب ان کو فضیلت حاصل تھی سب کے اوپر اور پھر خاص طور سے بحیثیت قوم جتنے نبی ان کے ہاں آئے اتنی کسی قوم میں نہیں آئے چار ہزار نبی ایک روایت کے مطابق اتنے انبیاء کرام کس قوم میں آ سکتے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں خاص طور سے ہماری قوم چونکہ شخصیت پرست ہے یہاں ایک بزرگ آ جاتا ہے تو کم سے کم دس بیس پیڑھیاں تو اس کی پھر فری میں کھانے کے لیے مشہور چونکہ اس کے نام پر کھاتی رہتی ہیں بزرگ مشہور ہیں تو جس کے ہاں چار ہزار نبی آئے بزرگ نہیں اس قوم کا کیا مقام تھا سوچو اس کو اب کیوں نافرمانی کر کے تم جہنم میں جانے لگے ہو و اور بچو تم ڈرو تم یومن اس دن سے لا تجزی جو ایسا دن ہے لا تجزی نہیں بدلہ بنے گی نفسن کوئی جان ان نفسن کسی جان کی طرف سے شعی ان کچھ بھی کوئی مرید کہے کہ میں پیر کی جگہ جہنم میں چلا جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی بیٹا کہے میں باپ کی جگہ چلا جاؤں ایسا نہیں و لاء منہا شفا اور ایسا دن ہے کہ لا يقبل نہیں قبول کی جائے گی منہا کسی جان کی طرف ان سفارش ایک شفاعت جس کے ہم بھی قائل ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ایک بندے کو بخشنا چاہتا ہے پھر اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ خود معاف کر دے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی مقبول بندے کو کہے کہ آپ شفاعت کیجئے کہ میں معاف کر دوں لیکن جس کو اللہ جہنم میں ڈالنا چاہے اس کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے لا يقبل منها شفاعت اور کسی جان کی طرف سے سفارش نہیں قبول کی جائے گی ولا يؤخذ منها عدل اور نہیں یو خط قبول کیا جائے گا دیکھیے آخذہ کہ میں نے پکڑنا لیکن یہاں مناسب ہوگا قبول کرنا نہیں قبول کیا جائے گا منہا کسی جان کی طرف سے عادل کوئی بدلہ بدلے سے مطلب مطلب یہاں پر رشوت فدیہ اور یہی چار تین طریقے ہوتے ہیں جس سے مجرم کو بچایا جا سکتا ہے ایک یہ کہ کسی کی جگہ کوئی چلا جائے اور دوسرا یہ کہ کوئی سفارش کر دے اور تیسرا یہ کہ کچھ پیسے ایسے لے کر کے جان چھوٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے اور چوتھی بات ہے کہ سارے مل کر کے حلہ بول دیں فرمایا یہ بھی نہیں ولا ہم یون سرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی تن تنہا ہر شخص پیش ہوگا کون کس کی مدد کر سکتا ہے ہم نے تم پر کیا کیا کرم کیے ان کو یاد کرو یہ اوپر آیا تھا اجمال اب تفصیل کیا کیا کرم کیے وہ عید دیکھیے بنی اسرائیل کے واقعات یہاں میں نے کہا چالیس واقعات ہیں اور سب کے سب اختصار سے ہیں چونکہ یوں کہا اس کو یاد کرو اس کو یاد کرو اس کو یاد کرو یہ میں نے کرم کیا یہ میں نے کرم کیا تو تفصیل اس کی نہیں بتائی گئی اور انشاءاللہ چونکہ ہمارا دور آیا جلدی جلدی تو آگے خود قرآن پاک میں ان کی تفصیل آ رہی ہے ان واقعات کی جب تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ ہم بھی تفصیل سے عرض کریں گے اور جب تک یہاں تفصیل نہیں آتی تو تب تک آپ دم دم پڑھتے جائیے لیکن آپ کہیں گے کہ جب یہ پہلی صورت ہے تو تفصیل پہلی میں آنی چاہیے تھی لیکن چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور اس سے پہلے مکی صورتیں سور قصص سور توحہ سور مریم سور حود سور آراف وہ نازل ہو چکی ہیں ان میں بڑی تفصیل گزر چکی ہے اور بس وہ ہمارے سامنے بھی آنے والی ہیں لیکن ابھی تلاوت میں تو ہم کہیں گے نا کہ پہلے یہ اجمال سا ہے تفصیل ہونی چاہیے نہیں پہلے اجمال ہو تاکہ آدمی کو تڑپ لگے کہ یہ واقعہ ہے کیا اور پھر وہ اس کو سنے اس سے واقعہ دل کے اندر اترتا ہے اور یاد کرو نت جینا جب ہم نے نجات دی تھی کم تم کو من فرعون کی آل سے فرعون کے ماننے والوں سے فرعون کی حکومت سے آل کے معنی صرف اولاد نہیں ماننے والے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم کہتے ہیں اللہ مسلی علی محمد ان آل محمد تو آل سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی اولاد اولاد نہیں سارے ماننے والے دیکھیے ورنہ یہ فرعون کی خالی اولاد تھی کیا وہ تو تھا ہی لولد من آل فرعون فرعون کی آل سے اس کے ماننے والوں سے ہم نے تم کو بچایا یسومونکم اختصار سے عرض کرتا ہوں فرعون کون تھا مصر کا عجبت کا بادشاہ اور بنی اسرائیل کیسے تھے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے ایک زمانے تک دین پر قائم رہے تو اللہ نے ان کو وہاں سرداری دی لیکن جب ان سے دین کی دعوت کا کام چھوٹا جس طرح آج مسلمانوں سے چھوٹا ہے تو کیا حال ہوا ان کا کہ یہ وہی ہو گیا جو ہمارا حال ہے جو ہمارا حال ہے وہی حال ان کا ہو گیا بن بلائے مہمان کی طرح مصریوں نے ان کو غلام بنا لیا اپنا پھر ایک زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی فرعون کے ظلم سے نجینا اور یاد کرو جب ہم نے بچایا کم تم کو من علی فرعون فرعون کی آل سے یسومونا وہ تکلیف دیتے تھے کم تم کو سو العذابی بدترین عذاب کی کیا تکلیف تھی یزت ابنا اکم ذبح کرتے تھے ابنا اکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ رہنے دیتے تھے نسا اکم تمہاری عورتوں کو بچوں کو ذبح کرتا تھا عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا عورتیں تو پہلے بچیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا اشارہ کیا کہ مقصود اس کے زندہ رکھنے سے بچیاں نہیں تھیں بلکہ عورتیں لیکن عورتوں کو زندہ رکھ کر کیا کرتے تھے ہمارے ذہن میں فوراً آئے گا کہ نوز باللہ ان سے بدکاریاں کرتے ہوں گے ابھی انسان اتنا نہیں گرا تھا الیاز باللہ اتنا نہیں زیادہ سے زیادہ عورتوں کو زندہ رکھتے تھے چونکہ جس معاشرے میں گھر کے سارے سردار مر جائیں تو عورتیں پھر بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں اس لیے اور دوسرے اس لیے کہ تاکہ ان کے صفائی ستھرائی کا اور گھر کے برتن مانجنے کا کام کر سکیں ویستاً وستح نسا اکم اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے نسا اکم تمہاری عورتوں کو بچوں کو کیا کیوں ذبح کرتے تھے وہ سور قصص کے انداز سے معلوم ہوتا ہے صرف اس لیے تاکہ اس قوم کو کمزور کر کے رکھیں ان میں زیادہ طاقت نہ آ جائے ہمارے مقابلے میں نہ کھڑا ہو سکیں اور دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے اس لیے بھی کہ جب علیہ اسلام پیدا ہوئے تو اس وقت میں فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ کوئی بچہ ہونے والا ہے اس نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر بتائی کسی نے کہ جس سے تیری حکومت چلی جائے گی اس نے کہا بچے کو زندہ ہی نہ رہنے دو قتل کرتے چلے جاؤ تو یہ تو دو مرتبہ اس نے قتل کیا ایک علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت میں اور دوسرے جب وہ مدین سے واپس آئے اور انہوں نے اس کو دعوت دی دو موقعوں پر لیکن سرِ قصص کے انداز سے معلوم ہوتا ہے اس طرح بھی تھا کہ کمزور ہو جائیں علیکم اور اس میں بلا ان بڑا امتحان تھا مر ربی کم تمہارے رب کی طرف سے عظیم ان بہت بڑا امتحان بلا کے معنی انعام بھی اور بلا کے معنی عذاب بھی اب یہاں نجات ملی تو انعام تھا اور جب تک یہ سزا مل رہی تھی تو عذاب تھا تو دونوں ترجمہ یہاں فٹ ہو جائیں گے اور اس میں یعنی اس نجات میں تمہارے لیے انعام تھا اور یہ بچوں کے قتل ہونے میں تمہارے لیے بڑا عذاب تھا وہی فرق نہ اور کیسے ہم نے نجات دی یاد کرو اس وقت کو فرق نہ جب پھاڑا ہم نے بھی کم تمہاری وجہ سے البحرا سمندر کو فن انجئی نہ تو ہم نے تم کو نجات دی وہ اگرکنا اور ہم نے غرق کر دیا اعلیٰ فراؤن فرعون کی آل کو دیکھیے یہاں بھی آل زمرات صرف اولاد نہیں اس کے ماننے والے وہ ان تم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے وہ ادوا ادنا اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا مصع علیہ السلام سے وعدہ لیا مطلب جب سمندر پار ہو کر کے وادی تیہ میں بنی اسرائیل پہنچ گئے تفصیل آ رہی ہے سورہ آراف میں تو بنی اسرائیل نے خود مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی نظام زندگی ہونا چاہیے کوئی دستور ہو کوئی قانون ہو جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ تیس راتوں تک آ کر کے اعتکاف کرو طور پر اور عبادت کرو دن میں روزے رکھو اور پھر دس راتیں اور بڑھا دی گئیں تو چالیس ہو گئیں رات کو عبادت کرو دن میں روزہ رکھو پھر تمہیں ایک منشور ملے گا و ادوا عدنا اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے اربعین عین اللہ تن چالیس راتوں کا تو دن میں بھی عبادت کرنی تھی رات میں بھی لیکن خاص طور سے رات کی عبادت اللہ سے لو لگانے کا موقع ہوتا ہے اللہ آج آپ کو اور مجھے سب کو رمضان میں نصیب فرمائے سمت العجلہ پھر تم نے اتخذ تم بنا لیا تم نے العجلہ بچھڑے کو بعد ہی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تورات لینے کے لیے تم نے اس کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے اب کیسے کرنے لگ گئے وہ سورہ آراف میں آ رہا وہیں بتائیں گے لیکن موٹے طور پر یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جب مصر میں رہتے تھے تو مصری لوگ گایوں کی اور بیلوں کی پوجا کرتے تھے تو ان کو مصر سے نکلنے کے بعد بھی وہ گائے بیل کی پوجا یاد آئی تو ایک بدماش آدمی نے ان کے لیے بچھڑا بنایا اور یہ سب اس کی پوجا پر گر گئے سب تو نہیں ایک بڑا طبقہ وان تم ظالمون اور تم تھے ظلم کرنے والے اتنا بڑا ظلم کیا اس کے اوپر پوری قوم ملیا میٹ ہو جانی چاہیے تھی لیکن ہمارا کمال دیکھو ہمارا ہمارا احسان دیکھو ثم عفونا پھر بھی ہم نے معاف کر دیا ان کم تم کو ممباد ذالی کا اس کے بعد کیوں لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو کن کو معاف کیا جنہوں نے پوجا کی ان کو بھی معاف کر دیا مگر دنیا میں ان کو سزا ملی ان کو قتل کیا گیا جنہوں نے نہیں پوجا کی تھی ان کو معاف کر دیا کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک نہیں کیا گیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو معلوم ہوا کسی کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے اس کے اوپر شکر اگر اس سے کوئی بچ جائے تو بچنے والے کو بھی شکر کرنا ہے وحید عاتین موسل کتاب اور یاد کرو جب ہم نے دی علیہ السلام کو کتاب جس کو لینے کے لیے گئے تھے وہ طور پر فرقان اور ان کو دی ہم نے فرق کرنے والی چیز کتاب دی اور فرق کرنے والی چیز دی یہ دو چیزیں نہیں ہیں ایک ہی ہے اسی کو کہتے ہیں عطف تفسیری ہم اردو میں بہت بولتے ہیں یہ دور روشنی اور لائٹ کا دور ہے اب اور لائٹ تو کیا روشنی الگ ہے اور لائٹ الگ ہے دونوں ایک ہی تو ہیں تو اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان اور فرقان کے معنی وہ کتاب دی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی یعنی تورا لعلکم اللہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کتنا انعام کیا تمہارے اوپر تم کو تورات دی وحید قالا مصع عومی اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کالا تم سے کہا موسا علیہ السلام نے نلی قومی اپنی قوم سے و عید اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ نکالیں گے یاد کرو عید جب کالا کہا موسا موسا علیہ السلام نے قوم ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم ان کم بے شک تم نے ظلم تم ظلم کیا ان کم اپنی جانوں پر بتخاد کم الجلا تمہارے بچھڑے کو بنانے کی وجہ سے کیا بنایا تھا معبود بنا لیا تھا بچھڑے کو تمہارے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم نے ظلم کیا ہے فتوبو الا باری کم توبہ کرو تم الا باری کم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کیسے توبہ کریں فقتلو تو قتل کرو تم انفسکم اپنے آپ کو اپنے آپ کو مطلب جس نے پوجا کی وہ اپنی خودکشی کرے نہیں روایات سے معلوم ہوتا ہے تین طبقے ہو گئے تھے ایک جس نے بالکل پوجا نہیں کی اور ایک جنہوں نے پوجا کی اور کچھ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی مگر پوری طاقت سے وہ پوجا کرنے والوں کو روک رہے تھے مگر تھوڑے سے وہ بھی تھے کہ جو پوجا بھی نہیں کر رہے تھے مگر بہت زیادہ ان کو روک بھی نہیں رہے تھے تو جنہوں نے پوجا نہیں کی ان کو حکم ملا کہ ان کو قتل کرو لیکن یہ انعام میں بیان کیا جا رہا ہے کیوں فرمایا ان کو خالی قتل کرنے سے توبہ قبول کر لی کتنا بڑا انعام اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کو قتل کرنے کی اپنے رشتہ داروں کو توفیق دے دی تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں کتنا بڑا کرم فخت انفسکم تو تم قتل کرو اپنے آپ کو ظالی کم القم ذالکم یہ خیر بہتر الکم تمہارے لیے عند دبارکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتح علیکم تو توبہ قبول کی اللہ نے علیکم تمہاری انَََ ہو التواب الرحیم بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ عز کل تم موسا اور یاد کرو کل تم جب عید جب کل تم تم نے کہا تھا یا موسا اے موسا علیہ السلام لن لکا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا آپ کے کہنے کی وجہ سے حتیٰ نر اللہ جہرا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً کھلم کھلا ظاہر طور پر یہ کب کہا تھا بنی اسرائیل نے جس قوم میں چار ہزار نبی آئے ان کو کہا جائے کہ اللہ کو مانوں تو وہ کہیں نہیں جس سامنے نظر آئے گا تب مانیں گے جب تک نہیں آئے گا تب تک نہیں مانیں گے آج بھی بہت سارے لوگ خاص طور سے یورپ والے کہتے ہیں جو دکھے گا اس کو مانیں گے لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں جو نہیں دکھائی دیتی ان کو مانتے ہیں اللہ کا آئے تو کہتے دکھائی دو سامنے لاؤ تو مانیں گے یہ بالکل انہیں لوگوں کی طرح کا ہے مطالبہ لیکن یہ کن یہودیوں نے کیا تھا تفصیل سے معلوم ہوتا ہے ہر یہودی کا یہ مطالبہ نہیں تھا یہ ان ستر لوگوں کا تھا جن کو موسیٰ علیہ السلام طور طور پر لے گئے تھے کیوں لے گئے تھے دو قسم کی روایتیں ہیں ایک یہ ہے کہ بچھڑے کی پوجا کی معذرت کرنے کے لیے لے گئے تھے اور دوسرا یہ کہ یہ کمزور بات ہے دوسری بات کیا بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات پیش کی تو انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ واقعتاً یہ اللہ ہی کا کلام ہے تو کہا چلو میرے ساتھ خود سنو اللہ کا کلام ہے یہ طور پر پہنچے اور اللہ کا کلام سنا لیکن سنا تو صحیح اللہ نظر نہیں آ رہا تھا تو کہنے لگے جب تک دکھائی نہ دے تو ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ہی بول رہا ہے حالانکہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا وہ سورہ آراف میں آ رہا ہے لیکن وہ تھا شوق ملاقات میں شوق زیارت میں اور ان کا مطالبہ یہ جحود اور انکار کی بنیاد پر ہے کیسے کیسے مانے سامنے نظر آئے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا فعا جو پہلی روایت ہے ہماری تفسیروں میں اکثر وہی ہے لیکن اکثر لگتا ہے وہ کمزور ہے فعا تو پکڑا کم تم کو اسائی قطو ایک چھڑک نے ایک بجلی نے بجلی جو زمین پر گرتی ہے اس کی کڑک اس نے پکڑا وہ ان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے تم پر اللہ کا عذاب آ گیا ثم مَ کم پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا ممباد موتی کم تمہارے مرنے کے بعد لعلکم کم تشکرون تاکہ تم شکر کرو وہ ضل اللہ اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر الغمامہ بادلوں کا وہ اور اتارا ہم نے علیکم تم پر المنا منا اور سلوہ یہ بھی اللہ کا ایک بڑا انعام تھا ایک تو وہ ستر لوگ پہلے مرے لیکن پھر سورہ آراف میں تفصیل آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی دوبارہ زندہ ہو گئے یہ اللہ کا کرم دوسرا اللہ کا کرم جب مصر سے یہ لوگ نکلے اور بحر قلزم کراس کیا اور وادی تی میں پہنچے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور خیمے پھٹ کر کے ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ان کو بادلوں کا سایہ دیا اور کھانے کے لیے ان کو منا اور سلوہ دیا اور منا اور سلوہ کی مشہور تفسیر یہی ہے کہ منا یہ کوئی حلوہ تھا جو برس جاتا تھا درخت کے پتوں پر اور سلوہ کیا تھا کوئی بٹیر تھا کوئی پرندے تھا جو ان کے سیدھا خیموں کے اندر گھستا تھا کہ مجھے پکڑو اور کھاؤ بعض لوگوں نے اور بھی تفسیریں کی کلو میں طیباتی کھاؤ پاک چیزوں میں سے مارا زکنا کم جو ہم نے تم کو دیں ایک زمانے تک یہ نعمتیں ملتی رہیں لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناقدری کی جس کے اوپر منا اور سلوا کی نعمتیں بند ہو گئیں اس پر فرمایا وما ظلم اور انہوں نے ظلم نہیں کیا نا ہم پر ولاکن لیکن دیکھ یہ بھی ایک یاد کریں ولاکن میں لیکن جس کو ہم کہتے ہیں وہی لیکن عربی کا ہے لیکن اس سے پہلے واو آتا ہے یہ واو زائد ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے ولاکن لیکن کانو انفسہم وہ تھے انفسہم اپنے آپ کے اوپر یظلمون ظلم کرتے تھے وَقل ند خلوحہ دہل قریعہ ایک بات اور یاد رکھیں ان واقعات کو بس میں نے کہا گنایا جا رہا ہے یہ نعمت دیکھو یہ انعام دیکھو یہ احسان دیکھو اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے ابھی جو واقعہ آ رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے اس کے بعد ایک واقعہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے کافی بعد کا ہے اور بیچ بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات آ رہے ہیں تو آپ ترتیب نہیں تلاش کریں گے چونکہ ان کو صرف یاد کرانا ہے دیکھو یہ بات بھی یہ بات بھی یہ بات بھی جس طرح ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو کہے دیکھو میں نے آپ کی شادی کرائی دیکھو بچپن میں میں نے آپ کو تعلیم دی دیکھیے پھر میں نے آپ کے بچوں کے لیے اچھی پڑھائی کا انتظام کیا تو اب وہ بے ترتیب صرف باتیں بیان کرتا ہے وعید قلنا اور یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلو داخل ہو جوہ القریہ اس بستی میں یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت یوشا ابن نون کے زمانے کا ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حکم ملا اور یوشا علیہ السلام کے ماتحتی میں وہ اللہ کے راستے میں قربانی دیں جہاد کریں اس کے اوپر ایک ملک فتح ہو گیا اس ملک میں جب داخل ہونے کے لیے کہا تو کہا اس طرح جاؤ کہ جھکتے ہوئے جاؤ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جوہادر کر یا اس بستی میں عام طور پر ہماری تفسیروں میں لکھا جاتا ہے بستی کون تھی اریحا لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ اریحا یہ بیت المقدس ہی کے بالکل پاس تھی تو جس طرح شہر بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ آس پاس کی بستیاں اکٹھی اس میں مل جاتی ہیں تو سمجھو آج کا جو بیت المقدس ہے یہی تھا یعنی پورا فلسطین کا علاقہ اور داخل ہو جاؤ اس بستی میں فکلو تو کھاؤ تم منہا اس میں سے ہائی تم جہاں سے تم چاہو رغدن سیر ہو کر ود البابا اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے مطلب جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ وقول و اور کہو تم خطہ ہمیں معافی چاہیے مس علا اے خدا ہماری گزارش ہے تو ہم کو معاف کر دے یہ کہتے ہوئے جانا نغفر لکم خطایاکم کم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطایاکم کم تمہاری خطاؤں کو وسن عزید المحسنین اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو پھر کیا ہوا ان کو کہا جھکتے ہوئے جانا ملک فتح ہو گیا اللہ کا کرم ہوا فبدل ظلموا تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا قولا بات کو غیر الذي اس بات کے علاوہ قیل لهم جو ان سے کہی گئی تھی فانزلنا الذين ظلموا تو اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزا من السماء آسمان سے رجزن زبردست عذاب خطرناک عذاب رجز زبردست عذاب اتارا مطلب ان کو کہا جھکتے ہوئے جاؤ ایک بڑا طبقہ جھکنے کے بجائے اکڑ کر کے گیا صرف کس لیے کہا ذرا دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے کہا تھا کہ یہ کہتے ہوئے جانا اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کرتے ایک بڑا طبقہ یوں کہتے ہوئے گیا اے خدا ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے بس روٹی شوٹی دے دے ہمیں اس طرح بیہودہ باتیں کرتے ہوئے گئے کس لیے کہا ذرا مخالفت کر کے دیکھتے ہیں نبی کی ہوتا کیا ہے فبدلا تو بدل دیا اللہ دینہ ان لوگوں نے ظلم و جنہوں نے ظلم کیا تھا قول بات کو غیرہ اس بات کے علاوہ دی قیل لہم اللہ جو قیلہ کہی گئی تھی لہم ان سے فعن ضلع تو اتارا ہم نے اللہ ان لوگوں پر ظلم و جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزن خطرناک عذاب من منسما آسمان سے کانو یفسکون ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ خطرناک عذاب کیا تھا اکثر لوگوں نے کہا کہ تعاون کی بیماری پھیلی جس طرح آج یہ وبائی بیماری اسی طرح کوئی وبائی بیماری پھیلی اس میں بھاری تعداد یہ نافرمانی کرنے والوں کی ہلاک ہو گئی اللہ محفظنا اللہ محفظنا تھوڑا وقفہ دیتے ہیں انشاءاللہ پھر شروع کریں گے صدق اللہ العظیم